السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اتراوی کی نماز میں کل سے ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے کہ سارے واقعات میں سے سب سے خوبصورت واقعہ جس کا آغاز یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوا انی رہی تو آحدہ کوکب و شمس القمر رہی تو ہم لی ساجدین اپنے والد کو بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو کہ میں نے دیکھا گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے اور اس کی تعویل بڑی زبردست تھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو روکا کہ یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کرنا بلکہ بھائیوں سے لا تخصص رو یا کلا اقوت ہے یقید اللہ کہ اپنے بھائیوں سے بھی یہ خواب بیان نہ کرنا ورنہ کو وہ سازش کر سکتے ہیں حسد کا شکار ہو سکتے ہیں تعبیر اس کی بڑی عظیم تھی جو آج ہم نے سنی اس قصے کے اخیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے پورے خاندان کو ان کے ماں باپ کو ان کے بھائیوں کو کنان سے مصر منتقل کیا اور بالخصوص ان کے والدین تخت مصر کے ان کے ساتھ بیٹھے اور سب نے ان کو سجدہ کیا یہ سجدہ تعظیمی جھکنے کا نام سجدہ عبادت نہیں سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور کسی اور کے لیے شرک ہے سابقہ اقوام میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا کسی دوسرے کے لیے مگر ہمارے اس دین میں بالکل اس سے منع کر دیا گیا یہ ان کا خواب تھا اور اس خواب سے اس قصے کا آغاز ہوا اور جو مشاہیر ہوتے ہیں انہیں اگر خواب میں اکثر دیکھا جاتا ہے تو چاند اور ستاروں کی صورت ہی میں دیکھا جاتا ہے ایک خواب ام المومنین سیدہ عائشہ سے دیکھا رضی اللہ نے دیکھا جو اپنے والد گرامی ابو بکر سے بیان کیا رہی سلاست اقمار سقت نفی بھائی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تین چاند میرے کمرے میں آ کر گرے تین چاند میرے کمرے میں گرے ابک صدیق نے یہ خواب سن لیا اور خاموش ہو گئے اور جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوئی جناب ابکر بکر صدیک میں اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جی ایک چاند گر چکا یہ اس کی تعبیر دو چاند باقی وہ بھی گرنے والے ہیں ضرور گریں گے تو انہیں سچا خواب دیکھا ہے تو پھر بعد میں ابو کے صدیق فوت ہوئے وہاں دفن ہوئے عمر بن خطاب فوت ہوئے وہاں دفن ہوئے اس طرح یہ چین تین چاند حجرہ عائشہ میں گرے اور دفن ہوئے یوسف علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے ان کو سجدہ کرنا یہ قصہ تو بہت طویل ہے میں نے جو آج بات کرنی ہے یوسف علیہ السلام نے اس قصے کے اخیر میں جملہ کہا تھا ربی لطیف الما شاہ پورا جب واقعہ گزر چکا والدین وہاں پہنچ چکے بھائی وہاں پہنچ چکے تو آخری جملے انہوں نے ارشاد فرمائے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ان ربی لطیف الما شاہ بے بے شک میرا رب لطیف ہے جس کے لیے چاہے لطیف لطیف کیا ہے کہ پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے اس نام لطیف میں چھپا ہوا ہے اور یہ نام لطیف اللہ تعالیٰ کا وہ اس پورے قصے کا مظہر ہے بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہمارا بڑا پختہ اور گہرا تعلق ہونا چاہیے لطیف کا معنی کیا ہے لطیف اللہ تعالیٰ کا نام اس میں باریک بینی اور خفیہ فیصلے بالکل پوشیدہ فیصلے یہ لفظ لطیف میں اس کے معنی میں یہ بات شامل باریک بینی اللہ تعالیٰ خبیر ہے باخبر علیم ہے جاننے والا اور لطیف ہے بہت ہی باریک بھی مثلا گندم آپ نے کاشت کی ایک دانہ بو دیا تو ایک سٹہ تیار ہو اس ایک سٹے میں ستر دانے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے وہ خبیر ہے اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے لطیف کا معنی یہ کہ وہ جو سٹہ جو تیار ہوا اس میں ایک دانہ نکالا گیا گندم کا اور اس کو پیسا گیا اس ایک دانے کے اب ہزاروں ذرے بن گئے اللہ ایک ایک ذرے کو جانتا ہے وہ لطیف ہے یہ ذرے کہاں جائیں گے کس کس روٹی میں شامل ہوں گے اور کس کس پیٹ میں داخل ہوں گے اللہ ہے ذروں کی کیا افادیت ہوگی اللہ جانتے وہ لطیف یہ لطیف کی صفت ہے بڑی باریک بینی اس طرح اس کا علم ہے لطیف کے معنی میں سے گھمانا خفیہ تدبیریں بالکل سری اور پوشیدہ فیصلے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اس بات کی بڑی دلیل ہے آغاز کہاں سے ہوا بھائیوں کی سازش سے بھائیوں کے حسد سے یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے تو سوال یہ کہ باقی بیٹوں سے کیوں نہیں کرتے تھے یہ تو غیر منصفانہ محبت ہے لیکن نہیں محبت کی دو قسمیں ایک ہے محبت کا ظاہری برتاؤ ہر بیٹے کو برابر کا دینا برابر کا کھلانا برابر کا پہنانا کوئی فرق نہ کرنا یہ محبت کا ظاہری برتاؤ اس میں کوئی کسی کا حق نہیں مارا گیا اور ایک ہے محبت قلبی دل پر انسان کا اختیار نہیں کس سے محبت زیادہ ہو کس سے کم ہو جس کی دلیل نبی السلام کی حدیث آپ کی نو بیویاں تھیں ٹوٹل گیارہ تھیں ایک وقت میں نو تھیں اور آپ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے تھی بن نیاز سے پوچھا نبی السلام سے من الناس علیہ کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا کہ عائشہ سے حالانکہ بیویاں اور بھی مگر یہ قلبی فیل باقی ساری بیویوں کو منصفانہ آپ رکھتے تھے کھلانے میں پلانے میں پہنانے میں کوئی فرق نہیں تھا مگر جو دل کا فیل تھا اس میں انسان کو اختیار نہیں اور نبی علیہ السلام کا فرمان میں کہ اللہ ہاد ہی قسمتی فیم املک فلا دا خدنی فیم لا املک یہ میری تقسیم ہے جس پر میں مالک ہوں سب کو برابر دینے میں برابر اناج دینے میں برابر لباس دینے میں برابر کھلانے پلانے میں مجھے اس پر اختیار ہے اور یہ میں کرتا ہوں برابر باریاں ایک رات فلاں کے پاس اگلی رات فلاں کے پاس یہ سب میں کرتا ہوں لیکن جس کا مجھے اختیار نہیں اس نے تو میری پکڑ نہ کرنا وہ اختیار دل کا فعل ہے دل کے فعل میں انسان کو اختیار نہیں لیکن جو ظاہری برتاؤ کی صورت ہے اس میں منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس بیٹے سے یوسف علیہ السلام بڑی محبت تھی بھائی حسب کا شکار ہو گئے پھر وہ مکر کیا سازش کی قتل کے درپے ہو گئے تو ایک بھائی نے مشورہ دیا جو ان کا سگا بھائی بنیا نے کہ قتل نہ کرو کوہ میں پھینک دو کوئی قافلہ آ کر لے جائے گا تو باپ سے دور ہو جائیں گے تو یہ پیار محبت کی باتیں ختم ہو جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے اس حسد کی کیفیت سے جان چھوٹ جائے گی چنانچہ ایسا ہی کیا کہ باہر سے آ کر بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے اس بھائی سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کل کوئی تفریح پر جائیں کچھ کھائیں پیئیں کچھ کھیلیں کودیں اور یوسف ہمارے ساتھ ہو بات جو کہ بڑی محبت کرتے جدائی برداشت نہیں کر پاتے تھے اور ساتھ خدشہ بھی ظاہر کیا انی اخاف ہوں یہ اکول مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا نہ جائے جنگل میں بڑی بھیڑی ہوتے ہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کیونکہ بڑا ان سے پیار تھا عرض کیا کہ ہم گیارہ بھائی قداور اور طاقتور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اگر کھا جائے تو یہ نقصان و خسارے کی بات خیر وہ چلے گئے یہاں ایک عقیدے کی بات بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو غیب کا علم ہے اگر یعقوب علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو یوسف کو کیوں بھیجا اگر یہ معلوم تھا کہ یہ حادثہ ہوگا قصہ ہوگا سازش ہوگی بھائیوں کا حسد اور بھائیوں کا یہ ایک سازش کا جذبہ ان کو معلوم نہیں تھا سازش معلوم نہیں تھی اگر علم غیب تھا جانتے تھے تو کیوں بھیجا ان عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے علم غیب اللہ کے پاس اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت میں غیب کا علم کا عقیدہ رکھنا کفر ہے وہ بندہ کافر جو کسی بھی شخصیت کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرے چنانچہ کنویں میں ڈال دیے گئے پھر قافلے کا آنا ان کو نکالنا اور کنویں میں جب ڈالا گیا جس باپ کو بیٹے سے پیار ہے محبت ہے ایک لمحے ایک جدائی برداشت نہیں کرتے وہ باپ گھر بیٹھا ہوا اگر علم غیب تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو جو محبت کا عالم تھا یعقوب تو وہیں بیٹھے مر جاتے میرے بیٹے کو کنویں میں ڈال دیا گیا نہیں علم ہی نہیں تھا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس اللہ کے علاوہ کسی میں غیب کا علم کفر چنانچہ یہ ہے آغاز یوسف علیہ السلام کے قصے کا ظاہر کنویں میں ڈالے گئے پھر قافلہ آیا انہیں کنویں سے نکالا اور پھر کوڑیوں کے بل ان کو کوڑیوں کے مول بیچا چند سکھوں کے نبی زادے کو اور پھر ایک محل میں غلامی اختیار کی وہاں بھی قصہ رونما ہوا عزیز مصر کی بیوی نے برغلایا اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم تقوا کے ساتھ نکلنے کی توفیق دی پھر حالات ایسے بن گئے کہ قید ہو گئی جیل میں چلے یہ ہے ظاہری حالات یوسف علیہ السلام خفیہ تدبیریں کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ بچہ جو کنویں میں ڈالا گیا کوڑیوں کے مول بیچا گیا محل میں غلامی اختیار کی جیل کی قید ہو گئی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بچہ کل ملک کے مصر کا بادشاہ بنے گا یعنی ایک ظاہری آلات اور ایک اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے جن کو کوئی نہیں جانتا یہ بیٹا آگے چل کے نبی بنے گا ملک مصر کا بادشاہ بنے گا یہ ہے لطیف اللہ لطیف ہے اس کا معنی ظاہری حالات کچھ بھی ہوں بندہ مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوگا یا لطیف یا لطیف اللہ کا ذکر کرو تو لطیف ہے تو لطیف ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یعنی اب لطیف نام یہ آپ نے سمجھ لیا اس نام کا آپ ورد کریں یا لطیف ہو یا لطیف ہو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نام ہے اس نام کا جو معنی ہے وہ آپ طلب کر رہے ہیں اگر آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحمان یا ارحم الراحمین سب اس کی رحمت کی صفات ہے رحمت کے نام اس کا معنی ہوتا ہے یا رحیم ارحمنی اے رحیم مجھ پہ رحم فرما تو رحیم ہے رحم فرما اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا حافظ مند گوند بھی رحم اللہ ان کی درس بخاری کے نام سے کتاب اس میں نے قصہ ذکر کیا زید بن ثابت رضی اللہ لشکر کے ساتھ جہاد میں تھے واپس لوٹ رہے تھے لشکر سے بچھڑ گئے لشکر اور راستے میں نکل گئی اور راستے میں وہ راستہ جنگل کا خطرناک جنگل آگے ایک بلان پر حملہ آور ہوئی بڑی کو کبیر جسہ بلا جیسے کوئی جن ہو بڑا ان پر جھپٹنے لگا انہوں نے تین بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہا تیسری بار کہا اللہ کا فرشتہ پہنچ گیا اس بلا کو ٹال دیا دھکیل دیا اسے تباہ کر دیا وہ پھر کہا کہ میں فرشتہ ہوں مجھے اللہ نے بھیجا جب تم نے پہلی بار یا رحمان کہا تھا میں اللہ کے عرش کے پاس تھا دوسری بار جب کہا تو پہلے آسمان تک پہنچ چکا تھا اور تیسری بار کہا تو تم تک پہنچ چکا تھا یا رحمان اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تاثیر یا رحمان مانا کہ یا رحمان رحم نہیں مجھ پر رحم فرما اور اللہ نے رحم فرما دیا اس بلا کو ٹال دیا حفاظت فرمائی تو اس طرح جب ناموں کی معرفت ہوگی نا تو اس معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کو پکارنا آپ اس کی عجیب تاثیر دیکھیں رزت میں کمی ہے یا رضا رضا کمانا روزی دینے والا یا وہاب عطا فرمانے والا اگر رزق میں کمی ہے کوئی تنگی ہے معیشت کی بدحالی ہے یا رزاق یا رزاق مانا یا رزاق اور رزق نہیں اے رزاق مجھے رزق عطا فرما گناہ سے پریشان یا غفار اغفر لی اے غفار اے غفار مجھے بخش دے اس کا فائدہ کیا ہے ایک تو اس نام کی معرفت آپ کو موجود ہے آپ کا عقیدہ کہ صرف اللہ ہی غفار ہے اور کوئی غفار نہیں اور تیسرا اللہ سے دعا اس کے اس نام کے واسطے سے جب اس کو پکارا گے اس کے ناموں کے واسطوں سے یہ دعا زیادہ قبولیت کے لائق ہے زیادہ اس کی کمی تاثیر آپ پر منکشف ہوگی یا رحمان یا رضا یا وہاب جیسے آج کل رمضان ہے راتیں ابھی آئیں گی انشاءاللہ اللہ اللہ کا افو الف افاق نہیں افو اللہ کا نام گناہوں کی بخشش میں سب سے اونچا نام افو ویسے وہ غفار بھی ہے غفور بھی ہے ستار بھی ہے ستیر بھی ہے اور طواب بھی ہے افو بھی ہے طواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا توبہ کی توفیق دینا غفار کا معنی گناہوں کو چھپا دینے والا مگر افوب کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا یہ گناہ کا نام و نشان باقی نہ رہے یہ سب سے اونچی دعا ہے گناہوں کی بخشش کے تعلق سے جو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو تعلیم دی پوری اللہ کافون تحب حب عنی کہ آپ ان راتوں میں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو افوب ہے تو یہ تیرے افوب ہونے کا واسطہ تو حب العفو معاف کرنا تو یہ پسند ہے فاف عنی مجھے معاف فرما دے ایسا معاف فرما کہ میرے گناہوں کو کھرج کے مٹا دے کوئی گناہ باقی بچے ہی نہ ایک ہے گناہ کی پردہ پوشی پردہ اگر پڑ بھی گیا تو گناہ تو باقی ہے نا ایک ہے گناہ کو مٹا ڈالنا گناہ مٹ ہی جائے باقی نہ رہے یہ افو ہے یا افو یا افو مانا یا وہ اور عنی اے عفو مجھے معاف فرما میرے گناہوں کو مٹا ڈال تو اللہ رب العزت کے ناموں کی تاثیر یوسف علیہ السلام نے ان ربی لطیف المائش ہے پورا قصہ جب گزر گیا میرا رب لطیف ہے مجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا چاہے کہ نان سے اٹھایا اس کنویں سے اور کہاں کہاں پہنچایا اور پھر کہاں پہنچا دیا آخر میں ملک مصر کے بادشاہ عطا فرما دی نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا اور والدین کو کنان سے بدر سے دیہات سے اللہ نے اٹھایا مصر شہر میں پہنچا دیا بیٹے سے ملوا دیا اور ساری پریشانیاں دور ہو گئیں بات نابینا ہو چکے تھے رو رو کر یوس علیہ السلام کی تمیز کی تاثیر جب چہرے پر ڈالی گئی اللہ نے بینائی بحال کر دی یہ محبت کی ایک دلیل اور پھر بلاخر ساری پریشانیاں دور ہو گئیں بھائی بھی مل گئے جو ان کے اندر حسد تھی رقابت تھی عداوت تھی ساری ظاہر ہو گئی اور باہم سارے شیر و شکر ہو گئے ظاہر کچھ اور تھا جو نظر آ رہا ہے مگر رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں اللہ تعالیٰ کا جو خفیہ اور سرری عطا کرنے کا انداز جو کوئی بھی نہیں جانتا تو ظاہر کچھ بھی ہو لا تقنت کو بھی رحمت اللہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ظاہر کچھ بھی لیکن انسان رحمت کے ساتھ معلق رہے اور منسلک رہے اور امید قائم رکھے اللہ تعالیٰ کی صفت لطیف یا نام لطیف اس پر پورا اس کو اعتماد ہو کہ میرا رب لطیف ہے اور ضرور میرے بارہ میں وہ ایسے فیصلے فرمائے گا جو ظاہری صورتحال کے خلاف ہے ظاہری صورتحال نقصان پر ہے بیماریوں پر ہے کاروباری گھاٹے پر ہے یہ ظاہری صورت ہے مگر رب لطیف ہے مجھے دے گا ضرور منسلک رہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو معرفت ہے بڑا عظیم یہ ایک علم ہے بڑا عظیم علم نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان علیہ اس اعتمت سرین اسمن من احساہ داخت جن اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں نام تو بہت ہے مگر اس اس فضیلت کے ساتھ جو نام منسلک ہیں وہ ننانوے ایک کم سو ان ناموں کے ساتھ جو تعلق جوڑ دے میرا پکارنا اس کو ان ناموں سے پکارے یا رحمان یا غفور یا غفار یا حی یا قیوم ان ناموں سے پکارے جو ان ناموں کے ساتھ تعلق جوڑ لے اور ان کا احساس کر لے وہ جنت ہی ہے اتنا عظیم و شان علم ہے یہ کہ ان ناموں کا احساس جنتی ہونے کی دلیل احسا کیا ہے احسا یہ کہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارے کسی اور کو نہ پکارے اسی کو پکارے اور پھر پکارنے کے ساتھ ساتھ ان ناموں کو سمجھے یہ فہم ضروری ہے سمجھ لیا سمجھنے کے بعد ان ناموں کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ لیا عقیدہ ایسا بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اگر یا رزاق آپ نے کہا اس کو سمجھو کہ روزی دینے والا اس پر ڈٹ جاؤ روزی اللہ ہی دے سکتا ہے کوئی داتا نہیں کوئی دستگیری کرنے والا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی گنج بخش نہیں اس پر ڈٹ جائے ڈٹ جائے اس پر اللہ ہی رضا ہے بس پوری قوت کے ساتھ اور پورے سچے عقیدے کے ساتھ اس طرح سارے نام ہیں اللہ ہی وہاب ہے دینے والا اللہ ہی عالم الغیب ہے غیب کا علم رکھنے والا اور کوئی نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی اس پر ڈٹ جائے اس طریقے سے اگر اللہ کے ناموں کے ساتھ تعلق ہوگا تو یہ بڑا برگزیدہ تعلق ہے اور ایسا انسان جو ان ناموں کو احساس کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ جنتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس پورے قصے کے اختتام پر ان ربی لطیف الما میں رب لطیف میری سیرت کا ظاہر کچھ اور نظر آتا تھا اور اندرون خانہ فیصلے کچھ اور ہو رہے تھے پھر فیصلے منظر عام پر آ گئے وہ جو ایک غلام کی صورت میں تھا نوکر کی صورت میں تھا بادشاہ کے محل میں حتیٰ کے قید کر لیا گیا اور اللہ نے قید بھی ڈبل کر دی کچھ عرصہ قید رہے اور جو جیل کے دو ساتھی جن کو خواب کی تعبیر بتائی تھی جب وہ رہا ہونے لگے تو ان سے کہا کہ قرن برنی رب میں جب تم رہا ہو کر جا رہے ہو تو میرا ذکر کرنا مالک کے سامنے بتانا کہ ایک لڑکا اور بھی جیل میں ہے اسے بھی رہا کر اللہ کو یہ بات ناگوار لگی کہ یوسف نے مجھے کیوں نہیں پکارا میں ہوں حاجتیں پوری کرنے والا یہ اس جیل کے ساتھی سے کیوں کہا سے تفصیلی روایت کے مطابق نو نو سال سال اور اور قید کار نہیں جتنا بندہ مشاہیر میں سے ہو اللہ کا مقرب ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جڑا رہے یعنی کسی اور کے ساتھ وہ جڑے گا کسی اور کی سوچ بھی لائے گا تو اللہ کی غیرت کے خلاف جیل کے ساتھیوں سے کیوں کہا مجھے کیوں نہیں کہا مجھے کیوں نہیں پکارا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ کا مقرب ہو اتنا وہ اللہ کو پکارے اللہ سے جڑ جائے اور منسلک ہو جائے تو سوچ سکتا ہے جس کی سزا بھی بڑھ گئی نو سال اور جیل کاٹنی پڑی اور پھر یہ بچہ آگے چل کر کتنی ترقی کرے گا اللہ کی تدبیریں جاری ہیں اس کے لیے رب تعالی لطیف ہے جو حاجت درپیش ہو اللہ کو اس حاجت کے ساتھ پکارو یا غفور ہو یا رحیم ہو یا رحمان یا رحم یا رزاق یا بہار تو جو اس نام کا معنی اس کی تاثیر آپ کو حاصل ہوگی اس کی تاثیر آپ کو ملے گی یہ قصہ واقعی احسن القصص ہے بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس نے رب تعالیٰ کی قدرت کے واقعات اور اور پھر قدرت کے مظاہر اور پھر بہت سے اعتقادی مسائل اور بہت سے معاش معاشرتی مسائل معاشی مسائل بے تحاشا یہ سورہ یوسف پوری کی پوری اس لائق ہے کہ اس کی تفسیر پڑھی جائے اور سنی جائے اللہ باق توفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے عقیدوں کی صلاح فرما دے جو اللہ تعالیٰ اسماعی حسنہ ہیں اللہ صحیح سیمانہ ناموں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما بارك الله فيكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين